جناب عبداللہ بن عبد الرحمن بن اظہر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شراب بھی لایا گیا جبکہ آپ آپ حنین میں تھے تو نے اس کے منہ پر مٹی ماری پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا تو انہوں نے اس کو جوتوں سے اور جو ان کے ہاتھ میں تھا اس سے مارا حتیٰ کہ آپ نے فرمایا بس کرو تو وہ رک گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شراب پینے پر چالیس ضربے لگائیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ابتدائی دور میں چالیس ضربے ہی لگائی اور آخری دور میں اسی لگانے لگے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دونوں طرح عمل کیا اسی بھی اور چالیس بھی پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حد اسی دروں پر پختہ کر دی دینے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو اٹھاسی